حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حدیث سنائی جبکہ انہوں نے لوگوں کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے اس وقت یہ ارشاد مبارک سنا جب صحابہ کرام رضی اللہ علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے یعنی کھانا کھاتے وقت ہر صاحب عمدہ گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہا تھا کہ یہ تناول فرمائے یہ ٹکڑا لیں یہ زیادہ اچھا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے سننے ابرم آجا حدیث نمبر تین ہزار تین